سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو سولہ سترہ دو سو اٹھارہ لکھنؤ

والله غفور رحيم مل کی القتال وهو قرہ کم فرض کر دیا تم پر فرض کر دیا گیا تم پر لڑنا بہو کرہ لکم اور وہ تمہیں مشکل لگتا ہے یا تمہیں ناپسند لگتا ہے واسک رہو شی ام اور شاید کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو واسا انتبو شی ام وہ شرالم اور شاید کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو وانتم لا تم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے یہ وہ آیت ہے جس میں جہاد کی فرضیت کو نہایت سراحت کے ساتھ بیان فرما دیا گیا ہے جہاد کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ اسی آیت سے لیا گیا ہے اور دیگر آیات بھی اس کی تائید فرماتی ہیں چنانچہ فت القدیر میں علامہ ابن حمام نقل فرماتے ہیں امام ترقی سے کہ علامہ ترقی محیط میں لکھتے ہیں کہ الجہاد جہاد محکمت جہاد ایک محکم فریضہ ہے جو قطعی فریضہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرض ہو کر آیا ہے جو شخص اس فریضے کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا اور جو اس کے بارے میں کج بحثی کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور جو فرض عین ہونے کے باوجود اسے چھوڑ دے گا وہ ایک فرض چھوڑنے والا ہوگا یعنی فاسق ہو جائے گا یہ امت مسلمہ کا ایک متفقہ عقیدہ ہے جس میں کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے صرف اختلاف یہ ہے کہ جہاد سب مسلمانوں پہ فرض عین ہے یا سب مسلمانوں پہ فرض کفایا ہے فرض عین اسے کہتے ہیں کہ جس میں ایک ایک فرد پر الگ حکم دیا جاتا ہے جبکہ فرض کفایا جس میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ کام ہو جائے افراد بے شک جتنے بھی کر لیں تھوڑے کر لیں یا زیادہ کر لیں اس بارے میں جو امت مسلمہ میں معروف مذاہب ہیں وہ دو ہیں ایک حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کا ان کے ساتھ قاضی ابن شبرما بھی ہیں اور چند اور حضرات بھی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جہاد تمام مسلمانوں پر فرض عائم ہے اس کے لیے وہ مختلف قسم کے دلائل پیش فرماتے ہیں خصوصاً وہ دلائل جن میں انسان کے ذاتی ایمان کا مسئلہ ہے کہ مات ولم ولم یغزو یحدث مات اعلیٰ نفاق یا ان فرو و کپالا ہر حال میں نکلو جو شخص بغیر جہاد جی- نیت جہاد کے مر جائے گا تو وہ منافقت کی موت مرے گا تو منافقت کی موت سے بچنا فرض ہے تو ہر مسلمان پر یہ فرض ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جہاد کی فرضیت ہو گئی تو کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو پیچھے رہا ہو بلکہ سب وقتاً فوقتاً نکلتے رہے تو جو مسلمان ہوگا وہ ضرور نکلے گا یہ ان کا ایک عقیدہ ہے ان کا اپنا ایک مطلب ہے لیکن جمہور علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک جہاد و قتال ابتدائی طور سے فرض کفایا ہے کہ اگر اتنے مسلمان کھڑے ہو جائیں جو کافی ہوتے ہوں تو پھر باقی تمام مسلمانوں کی طرف سے یہ ادا ہو جائے گا البتہ چار صورتیں ایسی ہیں جن میں دیہات فرض عین ہو جاتا ہے پہلی صورت ادا حجم العدو جب دشمن حملہ کر دے مسلمانوں کے کسی ملک پر یا مسلمانوں کی کسی زمین پر قبضہ کر لے یا مسلمانوں میں سے کچھ افراد کو قید کر لے ان تمام شکلوں میں مسلمانوں کے جہاد فرض بیان ہو جاتا ہے یہ پہلی صورت ہو گئی دوسری صورت عزل تقسفان جب لشکر آمنے سامنے کھڑے ہوں اور مسلمان میدان جنگ میں کافروں کے سامنے آ جائیں تو اس وقت پیٹ پھیرنا جائز نہیں ہے بلکہ اس وقت جو آمنے سامنے ہوں ان پر جہاد فرض بیان ہو جاتا ہے تیسرا کہ جب امام مسلمانوں کا امیر اور امام انہیں نکلنے کا حکم دے دے تو اس صورت میں جہاد <clears throat> جس جس کو نکلنے کا حکم دیا گیا ہوگا اس کے ذمے فرض عین ہو جائے گا اور چوتھی شکل یہ ہے کہ جب شاعر اسلام پر پابندی لگائی جائے تو اس صورت میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے اور فرض عین کا معنی یہ ہے کہ اس وقت نہ والدین کی اجازت کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی کسی غلام کو اپنے آقا سے پوچھنے کی ضرورت ہوگی نہ کسی مدیون کو اپنے دائن سے پوچھنے کی اجازت ہوگی قرض دینے والے کو قرض سے پوچھنے کی اجازت نہیں کوئی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ سب لوگ نکلیں گے اور اسلام کا اور مسلمانوں کا دفاع کریں گے جب دیہات فرض عین ہو جاتا ہے یا فرض کفایا رہتا ہے تو اس کے لیے ایک امیر شرط ہے یا نہیں اہل سنت وال جماعت کے یہاں ایک امیر شرط نہیں ہے البتہ رافضیوں کے یہاں ایک امیر شرط ہے کیونکہ وہ عقیدہ امامت رکھتے ہیں ان کے نزدیک ہر زمانے میں ایک امام یا اس امام کا ولی الامر ہونا ضروری ہے تو وہ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں جبکہ اہل سنت جماعت کے ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے دیہات کی فرضیت کے لیے امیر کا شرط ہونا کسی جگہ بھی ثابت نہیں ہے یا ام اربا کے ہاں البتہ جب جہاد ادا کرنا شروع کریں گے تو اس ادائیگی کے وقت ضروری ہے کہ ایک امیر مقرر کیا جائے اور اس امیر کی اطاعت میں رہ کر جہاد کیا جائے یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں ایک جہاد کی فرضیت کا مسئلہ ہے جہاد کے فرض ہونے یا نہ ہونے سے امیر کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو حاکم ہو تو تب جا کے فرض ہوگا ویسے فرض نہیں ہوگا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فرضیت کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے جو میں نے عرض کر دیا آپ حضرات کے سامنے لیکن جب جہاد ادا کرنے کے لیے ادائیگی ہوگی تو اس وقت ایک امیر مقرر کیا جائے اور اگر پہلے سے مسلمانوں کا خلیفہ موجود ہو تو پھر جہاد اسی خلیفہ کی اطاعت میں اور اسی خلیفہ کے حکم سے ہوگا اس کے لیے الگ مستقل احکامات کتاب و سنت میں موجود ہیں تو اس لیے کثرت کے ساتھ جو مسلمانوں کو یہ تانا دیا جاتا ہے تو یہ تانا درست نہیں ہے اور کسی بھی کتاب میں یا کسی بھی جگہ پہ یہ ثابت نہیں ہے اب یہ مکمل تفصیلات کہ جہاد کب فرض عین رہتا ہے اور کب فرض کفایا رہتا ہے انشاءاللہ کل میں نے اس پر بات تیار کی ہوئی ہے اور کتابوں کے حوالے وغیرہ بھی فوٹو کاپی کیے ہیں مختلف آئم اربا کی کتابوں سے اور حنفیہ کی کتابوں سے اور حوالہ جات سے اور پھر آپ حضرات کے سامنے ہم صورت مسئلہ رکھیں گے کہ اس زمانے میں آپ کا کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ لوگ کہ فرض عین بنتا ہے یا فرض کفایا تاکہ ہم پر بات نہ آئے کہ ہم نے کوئی فتویٰ دیا ہے آپ حضرات کے سامنے پوری صورت مسئلہ رکھ کے تو آپ حضرات کو موقع دیں گے انشاءاللہ کہ آپ ارشاد فرمائیں کہ جہاد اس زمانے میں فرض عین بنتا ہے یا فرض کفایہ بنتا ہے جو بھی ہو اسلام کے محکم ترین فرائض میں سے ہے اور ایک مسلمان کبھی بھی کسی فرض سے غافل نہیں رہ سکتا آج جو مسلمان کہتے ہیں جہاد کی شرط نہیں ہے اس وجہ سے ہم نہیں کرتے ان سے پوچھ رہے کہ اگر کبھی شرط پوری ہو بھی گئی تو تب کریں گے کہ نہیں کریں گے میں سمجھتا ہوں جنہوں نے نہیں کرنا اگر جبرائیل بھی آ جائے تو وہ نہیں کریں گے ایک جگہ ہم بیان کر رہے تھے تو کسی نے کہا جی شرط ہی نہیں ہے جہاد کی تو میں نے کہا ایسا کرتا ہوں کہ ایک بے وضو آدمی بٹھا دیتا ہوں تمہارے سامنے مسجد میں لا کر تم اسے کہو کہ بھائی نماز پڑھو اذان ہو گئی وہ کہ جی، نماز کی شرط ہے تہارت کا ہونا یہ غلط بات ہے سچی بات ہے سچی بات ہے تہارت کا ہونا وضو کا ہونا میرا وضو نہیں ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتا تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ نماز معاف ہو گئی تیرے اوپر جی شرط نہیں ہے نا اس بیچارے کے پاس تو کیا کرے خود پوری کرے شرط یا جبرائیل آ کے اسے وضو کرائے گا حضرت اسرائیل لوٹا لے کے آئے اسرافیل اس میں اس لوٹے کو سامنے رکھیں میکائل اس کے اندر پانی ڈالیں پھر جبرائیل اس کو اٹھائیں پھر یہ وضو کرے گا پھر نماز پڑھے گا یا خود اٹھ کے اسے وضو کرنا پڑے گا اگر جہاد کی شرطیں نہیں ہیں تو پوری کر دو بابا کون سا مشکل کام ہے انتظار میں کیوں بیٹھے ہو کہ نہیں ہے شرطیں تو خود پوری کرنی ہے آسمان سے فرشتے تو نہیں آئیں گے شرطیں پوری کرانے کے لیے یہ جب شاملی کا جہاد ہو رہا تھا تو حضرت کے ہاں <clears throat> حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ حضرت نانوتوی اور یہ سب حضرات بیٹھے تھے تو وہاں یہ بحث ہوئی کہ انگریز کے ساتھ لڑائی کی جائے کہ نہ کی جائے تو کسی نے کہا کہ لڑائی کے لیے تو ایک لڑائی کے لیے امیر ہونا چاہیے تو ایک نے کہا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب موجود ہیں مہاجر مکی ہم سب نے ویسے بحث کی تو یہ امیر ہو گئے دوسرے نے کہا استعداد بھی ہونی چاہیے مقاومت کی کہ مقابلہ کیا جا سکے تو ایک عالم بیٹھے تھے انہوں نے کہا کیا ہماری تعداد تین سو تیرہ سے بھی کم ہے آج اسی مجلس میں بیٹھ ہو گئی اور جہاد شروع ہو الحمد الحمدللہ تو جو شرط آدمی پوری کرنا چاہتا ہو وہ خود کر سکتا ہے اصل تو جہاد کی چھ شرطیں کتنی شرطیں ہیں جہاد کی چھ شرطیں لکھ لیں آپ حضرات کیونکہ کل کے کام زیادہ ہیں لیکن ہر شرط کے بعد آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور مجھے بتایا کہ آپ میں وہ شرط پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی یہ چھ کی چھ شرطیں قرآن و سنت سے لی ہیں کوئی اپنی طرف سے ان میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا میں شروع کروں ساتھ آپ لکھیں گے بھی صحیح اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ میں یہ شرطیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی جہاد آپ کی پہلی شرط مسلمان ہونا سورہ صف کی آیت نمبر دس میں یہ شرط مذکور ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر اٹھاسی میں مذکور ہے آیت نمبر ایک سو گیارہ میں مذکور ہے سورہ انفال کی آیت نمبر چوبیس میں موجود ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر اکتالیس میں موجود ہے جہاد کی پہلی شرط کیا شرط ہے کیا خیال ہے آپ حضرات کا یہ شرط موجود ہے کہ نہیں ہے اکثر تو اس شرط سے بھی انکار کر دیتے میں نے کئی مسلمانوں کو دیکھا وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہی نہیں ہم جہاد کیسے کریں وہ بابا جہاد نہیں کرتے ہو نہ کرو ایمان سے تو ہاتھ نہ دھو لیا کرو فوراً مسجد میں بیٹھ کر مسجد میں بیٹھے کیسے ہمارا ایمان ہی نہیں بنا ہم کیسے جہاد کریں باللہ بلّہ ظالم جو آدمی جس کا ایمان نہ بنا ہو وہ نماز پڑھ سکتے کیا نماز کا حکم اللہ نے کسے دیا اور جہاد کا کس کو دیا نہیں اللہ نے نماز کا سارے پڑھو اور ایمان کے لیے کہا کہ سپیشل ایمان کو ہونا چاہیے کہا ہے قرآن میں جہاں جہاد کا حکم وہاں بھی یا یو الدینہ آمن اور جہاں نماز کا حکم وہاں بھی یا یو الدینہ تو جس آدمی نے نماز پڑھ لی معلوم ہوا ایمان والا تھا اب اس نے سلام پھیرا ہم نے کہا یار جہاد کیوں کہتے میرا ایمان ہی نہیں لاحول لوگوں نے ایسی غلط باتیں سکھا دی ہم تبلیغی جماعت کے قطان مخالف نہیں ہیں بلکہ جتنی دعائیں تبلیغی جماعت کے لیے کرتے ہیں شاید کوئی اور کرتا ہوں تبلیغی جماعت اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے لیکن غلط بات کسی کی بھی زبان پہ آئے وہ میری زبان پہ آئے وہ آپ کی آئے وہ کسی اس کی اصلاح کرنی چاہیے ہم خود کو بے ایمان کہنا بے ایمان کہنا کہ میرا ایمان نہیں بنا ہوا اچھی بات نہیں اگر بے ایمان ہو تو مسجد میں نہ بیٹھو مہربانی کرو نماز بھی نہ پڑھو روزہ بھی نہ رکھو باقی میں یہ قرآن میرے سامنے ہے میں اس پہ گواہی دے کے کہتا ہوں جتنے ایمان سے نماز ہو جاتی ہے اتنے ایمان سے جہاد بھی ہو جاتا کوئی خاص سپیشل ایمان لانا نہیں پڑتا نہ قرآن میں کہیں اللہ نے کہا ہے کہ جہاد کرنے سے پہلے کوئی سپیشل قسم کا ایمان چاہیے تم جس کے بنانے میں تیرہ سال لگتے ہوں یا پچیس سال لگتے ہوں حدیث میں آتا ہے بخاری کی روایت ہے کہ وہ شخص جس نے تھوڑا عمل کیا زیادہ اجر پا گیا اللہ کے نبی کو میدان جنگ میں دیکھا یا رسول اللہ مسلمان ہوتا ہوں اور پھر فوراً لڑتے ہوئے شہید ہو گیا ایک سجدہ نہیں کیا ایک نماز نہیں پڑھی ایک روزہ نہیں رکھا جب شہید ہوا حضور نے فرمایا عاملہ قلیل کہ تھوڑا سا عمل کیا اور اجر بہت زیادہ پا گیا اس سے بھی بڑھ کے میدان جنگ میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا ہے ایک مسلمان کو شہید بھی کر چکا ہے دوسرے مسلمان کو بھی شہید کر چکا ہے اور پھر اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں آپ کیوں لڑتے ہیں حضور نے دعوت دی مسلمانوں کے واپس پلٹا اور خود شہید ہو گیا اللہ کے نبی نے اس کو اور جن مسلمانوں کو اس نے شہید کیا تھا انہیں کٹھا دفن فرمایا فرمایا اللہ قیامت کے دن ان میں آپس میں محبت پیدا فرمائے گا اور بخش کا اعلان فرمائے کتنی دیر کتنے تیرہ سال لگے ان کے ایمان میں ہر آدمی کے لیے تیرہ سال کا کورس ہے جیسے حکیموں کے یہاں کورس لکھے ہوئے ہوتے ہیں چالیس دن کا اور پچاس دن کا اور فلاں دن کا تیرہ سال نہیں تین سو تیرہ سال بھی میدان جہاد سے باہر رہ کر ایمان بناتے رہو نہیں بنے گا ایمان بنے گا تو اس میدان میں جا کر بنے گا جہاں فرشتے بھی اترنے کے لیے اللہ سے درخواست کرتے ہیں تیراکی سیکھنی ہے مجھے کوئی کہے کہ آپ نے تیرنا ہے میں کہوں پہلے میں ذرا سیکھ تو لوں اب بیٹا وہ ہاتھ ہلا رہا ہوں تیرہ سال ہاتھ ہلا رہا ہوں تیرہ سال بعد اٹھا کے مجھے دریا میں ڈالیں گے نا تو تین دن بعد لاش ملے گی حالانکہ تیرہ سال میں نے پریکٹس کی جب تیراکی سیکھنی ہے تو تیراکی والی صلاحیت کہاں جا کے پیدا ہوگی خود پانی کے اندر تو جہاد کے لیے جو ایمان چاہیے وہ پیدا ہوگا خود میدان جہاد کے اندر جا کر باہر رہ کر نہیں پیدا ہوگا باہر رہ کر جتنا موٹا ایمان کر لو کسی کا ہاتھی سے موٹا ایمان بنا لو جب گولی اور گولے کی آواز سنے گا نا تو دوسرے سے پوچھے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں افغانستان میں ایک عالم آئے تھے نماز پڑھا رہے تھے تو اچانک اوپر سے جہاز نے آ کے بم پھینکا تو ساتھیوں نے دیکھا کہ وہ قبلہ سے الٹے ہو کر قبلہ کی طرف پیٹ اور دوسری طرف آنکھیں بند کر کے کھڑے ہوئے کانپ رہے تھے تو کسی نے ہلایا انہیں کہ حضرت قبلہ کی طرف منہ بدل گیا ہے کہا اچھا ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا بالکل ہو جاتا ہے انسان انسان کمزور ہے جب گولوں میں جائے گا تو تبھی گولے کا خوف نکلے گا نا جب گولیاں سنے گا تبھی گولیوں کا خوف نکلے گا نا باتوں سے تو نہیں نکل سکتا تو پہلی شرط کیا ہے یہ شرط آپ میں پائی جاتی ہے جس جس میں پائی جاتی ہے وہ کہ الحمدللہ ہاں ٹھیک ہے اب آئندہ یہ تو نہیں کہیں گے ایمان نہیں ہے یا کمزور ہو گیا ہے ویسے بھی ہمارا حنفیہ کا عقیدہ اس بارے میں بہت پکا ہے کہ ایمان بڑھتا کم ہوتا نہیں ہے بالکل یہی تو ہماری لڑائی ہے امام بخاری کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ وہ یزید ہوا یم خسو یزید ہوا یم خسو ہم کہتے ہیں نہیں نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے وہ ایمان کی کیفیات ہوتی ہیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں دوسری شرط ذرا اپنے آپ کو چیک کیجیے گا مرد ہونا عورتوں پہ جہاد فرض نہیں اب کچھ دن بعد ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں جہاد پہ چلو تو آپ کہیں میں تو وہ ہوں میرا تو ابھی تک میں تو مرد ہی نہیں بنا بھی تو ماشاء اللہ میں تو عورت بچنا جو ہے جہاد دوسری شرط کیا ہے جس جس میں پائی جاتی ہے وہ کہ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ عورتوں پہ جہاد نہیں ہے البتہ جب فرض عین ہو جاتا ہے پھر عورتیں بھی نکلیں گی چنانچہ ازواج متحرات نکلیں اور خواتین نکلیں اسی طرح کسی عورت کو خطرہ ہو یا کسی بیریش بچے کو خطرہ ہو کہ کوئی غلط ہاتھ اس کی طرف بڑھے گا میدان جنگ میں یا وہ گرفتار ہو چکے ہوں تو اس صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ ان پر بھی فرض ہے کہ اپنی عزت بچاتے ہوئے زیادہ بہتر یہ کہ وہ شہادت کی موت لے لیں اور اپنی عزت سے کسی کا ہاتھ نہ آنے نمبر تین آزاد ہونا جو غلام ہو اس پر نہیں ہے فرض یہ شرط ہے آپ میں نہیں سارے ہی آزاد ہیں اس معنی میں تو غلام نہیں ہے نا ویسے تو ہیں تھوڑے بہت لیکن اس معنی میں تو نہیں ہے کہ کوئی آقا ہو وہ کھڑا کرتا ہو بٹھاتا ہو کام لیتا ہو اللہ پاک نے آزاد پیدا کیا الحمدللہ تو سارے آزاد ہیں ماشاء اللہ چوتھی شرط چیک کیجئے گا اپنے آپ کو عقل کا ہونا جو پاگل ہے اس پر جہاد فرض نہیں ہے اس بیچارے پہ نہ نماز فرض ہے نہ کوئی اور چیز فرض ہے عقل کا ہونا یہ شرط آپ حضرات میں پائی جاتی ہے بہت آہستہ بول رہے ہیں پانچویں شرط بالغ ہونا نابالغ بچے پر فرض نہیں ہوتا یہ شرط پائی جاتی ہے چھٹی شرط استطاعت ہونا جو معذور ہو نابینا ہے ٹانگوں سے معذور ہے ہاتھوں سے معذور ہے اس پر نہیں ہے یہ شرط پائی جاتی ہے البتہ اس زمانے میں علماء نے مزید تحقیق فرمائی ہے کہ پہلے زمانے اور اس زمانے کے جہاد میں فرق ہے اس زمانے کے جہاد میں بہت زیادہ جسمانی قوت کی ضرورت پڑتی تھی کیونکہ گھوڑوں پہ بھاگنا ہے پیدل جا کے لڑنا ہے اتنی موٹی موٹی زیرہ پہننی ہے اس زمانے میں تو صرف ٹریگر پہ ہاتھ دبانے سے بھی کام چل جاتا ہے اور بہت سارے تو اس لیے عذر دیکھا جائے گا کہ واقعی ایسا عذر ہے کہ مانے یعنی جہاد ہے یا نہیں ہے اب ایک آدھ انگلی کٹی ہوئی ہے ٹوٹی ہوئی ہے یا ہاتھ کا آدھا حصہ نہیں ہے لیکن فائرنگ کر سکتا ہے چل سکتا ہے تو اس زمانے میں تو لڑائی کے قابل ہے وہ شخص اگرچہ اس زمانے کے حساب سے نہیں ہے کیونکہ ایک ہاتھ میں ڈھال پکڑنی ہوتی تھی ایک ہاتھ میں تلوار اور دونوں کا پکڑنا ضروری ہوتا تھا بہت فرق ہو گیا اس زمانے میں بعض چیزوں کے حساب سے جہاد پہلے سے آسان ہے اور بعض چیزوں کے حساب سے پہلے سے مشکل ہے یہ چھ چرتے ہیں بنیادی طور پہ تو اب آپ حضرات میں سے جس میں پائی جاتی ہوں وہ ضرور نیت کرے ارادہ کرے جس میں نہ پائی جاتی ہوں تو وہ دیکھ لے کون سی نہیں پائی جاتی اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرے باقی بات انشاءاللہ کل دلائل کے ساتھ میں جہاد کی فرضیت کی جتنی آیات قرآن میں وہ ساری آپ کو لکھوا دوں گا انشاءاللہ ان کے حوالے اور حدیث شریف میں جتنی احادیث میں جہاد کی فرضیت کا ذکر ہے وہ ساری لکھوا دوں گا انشاءاللہ اور فرض کفایہ کی صورتیں ادا ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی اور فرض عین کی اگر صورتیں پیدا ہوئی ہیں تو ادا ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی اس بات کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں کم از کم اور نہیں تو استرفار کرنے کی توفیق ملے گی کہ ہم اللہ کے کتنے بڑے مجرم ہیں اور کتنے بڑے گناہ میں آج ہم کثرت کے ساتھ مبتلا ہو رہے ہیں دوسری ایک خاص بات جو ہم نے جیل میں اللہ پاک کی توفیق سے وہاں تیار ہوئی کہ فرض کفایا کی تشہیر کیوں کی گئی تھی اس کی کیا وجہ تھی اور فرض کفایا اس زمانے میں کس معنی میں استعمال ہوتا تھا جب اچھا دور تھا مرزا قادیانی کے ناپاک اثرات مسلمانوں پر مسلط نہیں ہوئے تھے اور اس زمانے میں یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے جبکہ مرزا ملعون کے ناپاک اور گندے اثرات ہم ہمارے ذہنوں پر مسلط ہو چکے ہیں یہ بھی ایک خاص بحث ہے جو انشاءاللہ کل عرض کی جائے گی اگلی آیتوں میں اسلام کے سب سے پہلے مارکے جس میں چند صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اپنے پھوپھی ذات بھائی حضرت عبداللہ بن جہش کو ان کا سردار بنایا تھا ایک خفیہ خط بھی انہیں دیا تھا کہ میرا یہ خط لے جاؤ اور جگہ بتائی تھی طائف اور مکہ مکرمہ کے درمیان نخلا نامی ایک جگہ پر وہاں جا کے میرا یہ خط کھول کے پڑھنا پھر یہ صحابہ گئے ان کی وہاں ٹکر ہو گئی اس ٹکر میں ایک شخص مارا گیا دو کو یہ لوگ گرفتار کر کے آ گئے صحابہ نے یہ سمجھا تھا کہ آج جماعت الآخرہ کی آخری تاریخ ہے جبکہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور چار مہینے آپ کو پتہ ہے حرمت والے ہیں رجب کا مہینہ اس میں شامل ہے اور باقی تین مہینے تو یہ اکٹھے آتے ہیں ذوالقادہ ذوالحجہ اور محرم یہ چار اشہور حرم کہلاتے ہیں بیان القرآن میں حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابتدائی زمانے میں ان چار مہینوں میں جہاد کرنا جائز نہیں تھا لیکن بعد میں اجماع ہو گیا کہ ان مہینوں میں بھی مسلمان اب جہاد کر سکتے ہیں خیر وہ مشرقین مکہ بڑے عجیب لوگ تھے مسلمانوں کے ساتھ ایسے ایسے مظالم کیے یہ ظالم جب خود مظلوم بن جاتا ہے نا تو اس کی باتیں بھی سننے کے لائق ہوتی ہیں اب مکہ والوں نے کیا کسر چھوڑی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کتنی بار کوشش کی کتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا پہنچائی حضرت صدیق اکبر کو مارا حضرت ذر غفاری کو مار مار کے ایسے مردہ کر کے چھوڑ جاتے تھے اور حضرت یاسر ان کی آنکھیں نکال دی تھیں حضرت سمیہ کو دو ٹکڑے کر کے پھینک دیا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کچھ کیا سب کچھ کرتے رہے پھر مسلمانوں کو حبشہ نکلنے پہ مجبور کیا وہاں بھی پیچھے پہنچ گئے اپنا وفد لے کے نجاشی کے پاس کہ ان کو واپس کرو ہم نے انہیں مارنا ہے وہ تو نجاشی نے واپس نہیں کیا پھر جب مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کرتے تھے تو ان کے بھی پیچھے پیچھے لگے رہتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا حضرت صدیق کے اکبر کا پیچھا کیا حضور کی صاحب دادی حضرت زینب جا رہی تھی ان کو رستے میں جا کے مارا جس سے ان کا حمل تک ضائع ہو گیا اور اسی زخم سے بعد میں وہ شہید ہوئی ان کا انتقال ہوا جا کے مدینہ منورہ میں یہ سارے مظالم کر رہے تھے لیکن جب مسلمانوں نے تھوڑی سی آنکھیں نکالی اب فتوے بازی شروع ہو گئی ہوا یہ کہ جب پہلے دستے نے سریا عبداللہ بن انہوں نے وہ مار دیا قافلے میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا دو کو گرفتار کر لیا ایک نوفل نامی شخص بھاگ گیا جب ان کو باندھ کے وہ لائے تو اب پورے مکہ میں تقدس کے فتوے شروع ہو گئے کہ دیکھو رجب کا مہینہ تھا اور مسلمانوں نے حرمت کا خیال نہیں کیا رجب کا مہینہ تھا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کتا جو ہے وہ ٹانگ اٹھا کے پیشاب کر رہا تھا کسی نے کہا کہ یہ جناب یہ ٹانگ کیوں اٹھا کے پیشاب کہا میرے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں ناپاکی ہو جاتی ہے اور خود گندگی کھا جاتا ہے پوری چھینٹوں سے بچتا ہے اور گندگی کھا جاتا ہے ایک شخص نے بدکاری کی اور جس عورت سے بدکاری کی اس کو حمل ہو گیا تو اس کے گھر والوں نے اسے ہار دلائی کہ بد بخت گندا کام کرنا تھا تو عادل کر لیتا کہتے عادل کو فکا نے مکرو لکھا ہے اس لیے میں نے نہیں کیا اب حرام کر لیا اور مکرو سے بچنے کی بات کرتا ہے اب مشرقین مکہ خود مشرق ہیں کافر ہیں مسلمانوں پہ طرح طرح کے مظالم رہے ہیں اب جب مسلمانوں نے تھوڑا سا جواب دیا اور پہلی دفعہ آنکھیں نکالی اور تلوار نکالی تو فتح شروع ہو گئے جی شاہ شور حرم کی حرمت کا انہوں نے خیال نہیں کیا تو اللہ پاک قرآن پاک میں انہیں جواب دیتے ہیں یا النا شہر الحرام قتال فی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شہر حرام میں لڑائی کے بارے میں قتال فی یہ بیان ہے اس کا کل قتال انفی ہی کبیر آپ فرما دیجیے کہ اس میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے وہ عن سبیل اللہ لیکن اللہ کے رستے سے روکنا وہ رم بھی اور اللہ کا انکار کرنا مسجد الحرامی اور مسجد حرام سے روکنا اس کا تعلق سد کے ساتھ ہے یا بعض کہتے ہیں کفرم کے ساتھ ہے کہ مسجد حرام کا انکار کرنا مسجد حرام کا انکار بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اس میں نہ آنے دینا وہ اخراج اہلی ہی من ہو اور مسجد حرام والوں کو وہاں سے نکالنا اکبر عند اللہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا ہے دین کا نقصان افراد کے نقصان سے زیادہ خطرناک ہے ولفتنا تو اکبر امین القتل اور فتنا یعنی لوگوں کو دین سے گمراہ کرنا یہ قتل سے زیادہ بڑا ہے اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اب ان کی باتوں میں نہ ہو ولا یاتلو نہ تم یہ برابر تم سے لڑتے رہیں گے ولا یزا لونا اور یہ ہمیشہ یو کاتے تم سے لڑتے رہیں گے حتہ یا ردو کم ہم یہاں تک کہ تمہیں پھیر دیں تمہارے دین سے ان انتو اگر یہ اس کی استطاعت پائیں اور ہمارے لکھا ہے کہ ان انتو سے اللہ پاک نے ایمان والوں کو اشارہ دیا کہ دیکھو کافروں میں اگر استطاعت رہی تو وہ تم سے دین جیسی نعمت بھی چھین لیں گے اب اگر خدا تھا دین اور ایمان چھن گیا تو پھر پیچھے کیا باقی رہ جاتا ہے پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا انسان تباہ ہو جاتا ہے اس لیے تم کافروں کے پاس استطاعت ہی نہ رہنے دو اتنے حملے کرو ان پر اور ان کا اتنا مقابلہ کرو اور انہیں اتنا ڈراؤ کہ ان میں استطاعت ہی نہ رہے کہ وہ تمہیں دین سے گمراہ کر سکے یہ اللہ کا واضح ارشاد ہے ولا یزا لونا یوقات اور یہ کافر تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے حتہ یارو کم اور ان کی یہ لڑائی بند نہیں ہو سکتی تمہارے خلاف حتیٰ کم کم اندین یہاں تک کہ وہ تمہیں پھیر دیں تمہارے دین سے اگر وہ اس کی استطاعت رکھیں سن لو کم اندین پر جو شخص تم میں سے مرتد ہوگا اپنے دین سے پھر اس حالت ارتداد میں مر جائے گا وہ ہوا کافر اور وہ اسی کفر کی حالت میں ہوگا فولا لائی کا حبی تک دنیا تو ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں دنیا میں انہیں تین دن کی مہلت دے کر قتل کر دیا جائے گا اور آخرت میں بھی اعمال ضائع ہو گئے اصحاب النار ہم پیا خالدون اور یہ لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اب جن لوگوں نے یہ جہاد کیا تھا ان کے دل میں تھوڑی تھوڑی خلش آ رہی تھی کہ واقعی کہیں حرمت والے مہینے میں لڑائی کر کے ہم گناہ گار نہ ہو گئے ہوں اللہ نے کہا تم گناہ گار نہیں ہو تم تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو چکے ہو ان الدین آمنو بے شک جو لوگ ایمان لائے ولدین حاضر پھر جنہوں نے ہجرت کی وجاہدو فی سبیل اللہ اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے رستے میں یرجون رحمت اللہ یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں مقصد یہ کہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے دو تب کام سے تعلق نہیں ہے ہم کافر ہو چکے ہیں ہم تم سے نہیں لڑتے یہ تو جہنم میں جائیں گے کافروں کے ساتھ دوسرا طبقہ وہ کافروں سے اپنا ایمان بچانے کے لیے وہ دو کام کریں گے ایک ہجرت کریں گے اپنے علاقے چھوڑیں گے وطن چھوڑیں گے گھر چھوڑیں گے کیونکہ اپنا گھر اور وطن ایسی مجبوری بن جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کو مرتد ہونا پڑتا ہے تو وہ گھر اور وطن چھوڑیں گے اور پھر جہاد بھی کریں گے تو ایسے لوگ پھر اللہ کی رحمت میں مزے لوٹیں گے اور اللہ پاک ان کے ساتھ اپنے غفران کا اور اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے گا آج بھی کافر یہی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جھکا دیں ایک طبقہ کافروں کی طرف جھک رہا ہے اور ایک طبقہ ہجرت اور جہاد کے لیے تیار ہے اللہ پاک ہمیں بھی انہی میں سے محصور فرما دے کہ جو اللہ کے لیے ہجرت بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے جہاد بھی کرتے ہیں